وہ بھی عجائبات زمانہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی تھی جب یہ آیت مبارک اتری یا یا الذین آمنوا لا ترفع ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند بلند مت کرو تشریف لایا لایا نا راجا نا شدید یا رسول اللہ میں اونچی آواز والا بندہ ہوں میں ایسا بھی بولوں تو آواز بہت اونچی نکلتی تو گھر میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں کہیں عمل برباد برباد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کے عمل برباد برباد ہوں بل تعیش و بے خیر تموت و بے خیر موت تیری شہادت والی ہو اور داخلہ تیرا جنت جنت ہو حضرت ثابت بن قیس وقت آیا جنگ جماما کا موقع بنا جو مسلمہ قذاب کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے لڑی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور دور میں حضرت صاحب نے خالد بن ولید کے ساتھ گئے جب جنگ شروع ہوئی صحابہ کی ایک جماعت کچھ اپنے قدموں سے تھوڑے ہٹ گئے حضرت ثابت اور سالم حضرت ابو کے غلام حضرت حضرت سالم یہ اور کہتے ہیں دونوں ساتھ کہتے ہیں یار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظاہری کے اندر تو ہم ایسا نہیں لڑتے تھے آج کیا ہو گیا ہے چلو کھڈے کھودو عجیب بات کیا سننا مسلمان مجاہدین لڑنے والے کہہ رہے ہیں میدان جنگ میں کھڈے کھڈے دونوں نے کھڈے کھڈے کھودے کے اندر کھڑے ہو کر لڑائی کی کہ کہیں پیچھے پیچھے پاؤں ہٹنے نہ پائیں ہٹنا نہ جائیں تو وہ طریقے چھوڑ دیا جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جنگ کے میں اپنا اپنا ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے آج کیا ہو گیا چلو آج ایسا کرو کرو دونوں نے کھڈے کھودے کھڈے میں کھڑے ہو کر جنگ جنگ کی اللہ کیا جتنے کافر مارنا تھے مارے آخر حضرت شہید ہو جاتے اب ہوتا یہ دونوں شہید ہو گئے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جسم شریف پر قیمتی زرہ تھی ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص گزرا اس زرہ کو اتارا لے گیا مسلمانوں میں سے ایک شخص ہو رہا ہے حضرت میں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں میں تجھے ایک کرتا ہوں خبردار کہیں اس کو خواب سمجھ کر زینہ کر بیٹھنا جو میں تمہیں کہوں گا ایسے کرنا جب میں قتل ہو گیا تھا میرے ساتھ ایک مسلمان مرد گزرا اس نے میری میرا اتار یہاں جو خیمے لگے ہوئے ہیں آخری نفلا فلاں جگہ پر اس کا خیمہ ہے اور گھوڑا بھی اس کے خیمے کے ساتھ باندھا ہوا ہے یہ نشانیاں اس نے زیرا اوپر ایک ہنڈی دے رکھی ہے اور اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے <laughs> وفوقل کل بڑمت پیرا جو لو خالد حضرت خالد کے پاس جا فمر ہو اس کو جا کر بتا وہ زرا لینے کے لیے بندہ بھیج دے جب تو نے مدینہ شریف پہنچنا ہے خلیفہ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقل له ان علی من الدین کذا وکذا وفلان الرقيق عتيق وفلان آپ نے فرمایا ان کو جا کر بتانا مجھ پر قرضہ ہے مجھ پر قرضہ ہے فلاں فلاں شخص کا اتنا اور فلاں میرا غلام آزاد ہے وہ غلام میں نے آزاد کر دیے ہیں فلاں فلاں یہ جب پیسے پہنچے جب میرا پہنچے گی بیچ کر میرا کردہ اتار دینا یہ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی انوم سرکار کو جا کر بتانا ایسا ہی کیا گیا حضرت سیدنا سیدنا توجہ رکھنا ذرا حضرت سید سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے ایسے بندہ بھیجا ہاں جی ساری حقیقت سنائی ہاں جی جا کر ویسے ویسے دیکھا گیا اسی طرح زرا رکھی ہوئی تھی وہ زرا اٹھائی اور گئے توجہ رکھنا اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خبر پہنچی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو وصیت تھی وہ پوری فرما دی یہ نہ فرمایا وہ خواب کی بات ہے ہو سکتا ہے غلط ہو صحیح ہو ہونا وہ سمجھتے تھے ہر خواب تمام خوابیں ایک جیسی نہیں ہوتی اللہ کے پیاروں کی خوابیں ان کی بہت بڑی حیثیت اور مقام ہے شریعت میں اس وجہ سے میرے بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت نافل فرما دی فرضیت نافل فرما دی اب بات کو سمجھنا یہ ابن قیم لکھ رہا ہے جس طرح یہ محدث ابن عبد البر کے حوالے سے لکھ رہا ہے صنعت جس طرح پیش کر رہا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں روا روا ہشام بن حمار ان صدقہ بن خالد یہ دونوں بخاری کے راوی ہیں عبد الرحمان بن جدید بن جابر یہ بھی صحیح سیکا راوی ہیں ہے آتا الخراسانی ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ امام ہے شباز حضرت عطا خوراسانی کو حضرت ثابت بن قیس کی بیٹی نے بیان کیا تھا سمجھ نہیں آئی یہ ابن قیم پیش کر کے اس طرح کے اور واقعات بھی سنانے کے بعد تبصرے میں لکھتا ہے والمقصود و جواب السائل کہ سائل نے پوچھا تھا کہ مردے سنتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں حالات کو وقت نے کہا جواب دے رہا ہوں یہ تمام واقعات پیش پیش کر کہ ان المیت اذا عرف مثل هذه الجزئیات وتفاصيل فمعرفته بزياره الحي له وسلام عليه ودعاه فمعرفته بزياره الحي له وسلامه عليه ودعائه له اولى واحرى کہتا ہے ان واقعات سے پتا چلتا ہے جب میت اتنا جنیات کو جانتی ہے اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان رہی ہے تو سلام اور آنے والے کے سلام اور حال کو پہچاننا اس کے لیے یہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے یہ سما مار پہچان سننا جان جان سمجھ سمجھ جواب حالات احوال حتیٰ کے گھر میں بلی مری کا واقعہ آپ سن چکے ہیں حضرت صاحب جسامہ اور آپ بن مالک دونوں صحابی کا اور ابن قیم کہہ رہا ہے صحا یہ صحیح ہے یہ آپ سن چکے ہیں تو اتنے آواز جان رہی ہے یہ ایک اور بات ہے کہ اتنا جزی حالات جو کہہ رہے ہیں اور باریک حالات جو ہیں رشتہ داروں کے گھر والوں کے اور زمانے والوں کے ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یہ تمام مومنین کے لیے جاننا برابر نہیں ہوگا انبیاء اور اولیاء تو ضرور جانتے ہیں قیم کئی سب کی سب یہ سب کے لیے ثابت کرے تو شرک نہیں ہم امبیا اور اولیاء کے لیے ثابت تو شرک نہیں کیا یہ عوام کے لیے ثابت کر رہا ہے ہم خواص کے لیے ثابت نہ کریں گے اور جن کے واقعات یہ سنا رہا ہے وہ سب خواص ہیں وہ صحابہ ہیں صحابہ تمام ہیں پھر آگے ایک صفحہ نمبر اٹھانوے پہ فصل ڈال رہا ہے وہ ثابت کر رہی ہے فصل کہ روحیں برابر نہیں ہیں جب یہاں ہوتی ہیں تو برابر نہیں ہوتی جب وہاں جاتی ہیں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتی اور پھر کمال کی بات یہ ہے وہاں ثابت کرتا ہے اس فصل میں کہ ارواہ مقدسہ جو ہیں وہ تو وہاں جا کر پھر لوگوں کی جنگوں میں مدد کرتی ہیں اب مدد کرنا ان کا یعنی, یعنی دوسرے لفظوں میں پہلے علم اور سما ثابت کیا ان کی بار میں احوال کو ثابت کیا اب ان کے تصرف کو ثابت کرنا چاہتا ہوں فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم أعظم تفاوت بحسب تفاوت الأرواح في كيفياتها وقواها وإبتائها وإسرائها والمعاونة لها فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة من التصرف والقوة من وقت منت تصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود صعود إلى الله تعالى والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية سكية كبيرة ذات همة عالية فہادی لہا باد مخار قتل باد نشانا بہاد بخار فتل باد نشان خلاصای بارے گیا کہ روحوں کی شان مختلف ہے روحوں کے حال مختلف ہوتے ہیں پہلے ثابت اس کیا پہلی فصلوں میں کہ لوگ اس وجہ سے ایسی باتیں سن کر مانتے نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں وقوفوں کو کہتا ہے پتہ نہیں ہے روح تو عجیب چیز ہے ہاں جی،, ہاں جی یہ آسمان ساتویں آسمان پر ہو ساتویں تو اس کو زمین پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی مالا آنا میں ہو تو نیچے آتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہتا ہے ہزاروں روحیں کٹھی ہو جائیں تو کوئی جو ہے نا وہاں پر ازدحام اور بھیڑ نہیں ہوتا یہ روحیں چیزیں ایسی ہیں ہاں جی یہ لطیف اشیاء ہیں اور کہتا ہے کہ جناب ادھر قبر میں قبر میں جسم ہے اور روح کہیں بھی ہے تو کہتا ہے عجیب چیز ہے روح کہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی تعلق قائم رکھے یہ دونوں کام کرتی ہے باہر پھر آگے کہتا ہے کہ روحیں روح ایسی نہیں ہیں تبدیل ہے مختلف قسم کی ہیں کوئی روحیں ایسی ہیں کہ وہ قید میں ہوتی ہیں کوئی ایسی ہوتی ہیں جو آزاد ہیں کوئی ایسی ہوتی ہیں جو اب یہ کہہ رہا ہے کہتا ہے تمہیں پتا ہے کا حال برابر نہیں قوت میں کوئی کبھی کوئی غریب کوئی بڑی کوئی چھوٹی الحمدللہ میں پہلے خود یہی کہا کرتا تھا کہ ارواح میں سفید برابری ہمیں نظر نظر جو ہے نا وہ نہیں آتی اور ہمیں جو کہتی ہے اور دلائل کے گئے مجھے کہتے ہیں کہ میں ہے ہے یہ ناممکن کہ میری روح اور داتا جی حجویری کی روح برابر ہے جس طرح اجسام جس طرح جسموں میں فرق ہے اسی طرح روحوں میں فرق ہے نہ اجسام برابر ہے نہ روحیں برابر ہے یہ کہہ رہا ہے روح کبیرہ ایک روح عظیم ہے ہے بڑی آخر کس کو کہہ رہا ہے وہ انبیاء بھی ہوگی اور اولیاء بھی ہوگی کہتا اس کے لیے وہ کچھ حاصل ہے جو اس سے کم درجے والی کے لیے نہیں ہے کہتا ہے دیکھ دیکھ ارب کی دیا اندر طاقتوں کے اندر جلدی جلدی کے اندر دیر کرنے کے اندر مدد کرنے کے اندر یہ سب برابر نہیں ہے ایک روح وہ ہے جو بدن سے آزاد بدن کے موانے رکاوٹوں سے آزاد اس کے لیے تصرف اور قوت اور نفاذ اور ہمت اور جلدی سے اوپر جانا یہ سب کچھ ثابت ہے اس روح کے لیے برخلاف روح کے جو مہیم ہے زلیل ہے قید ہے بدن کی بدن کے بدن کی رکاوٹوں میں مسلو مجلاب جب بندشوں میں پڑی ہوئی ہے رکاوٹوں میں پڑی ہوئی ہے پیدا کیا نہ جب روح کا یہ حال ہے کہ وہ بدن میں ہو تو پھر جا کر بھی اتنا کام کر لیتی ہے کہتا جب یہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر بتاؤ اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہوگا سمجھ نہیں آئی کہتا ہے جب بدن سے جدا ہو گئی اس کی طاقتیں اکٹھی ہو گئی اور کہتا ہے وکانت کی اصل شان ہے اصل کے اندر وہ روح علی بلند بلند بلند پاکیزہ تھی بڑی بڑی ہمت عالیہ والی والی تھی بدن میں رکاوٹیں تھی اب ان رکاوٹوں سے بندشوں سے اس نے جان چلا لی ہے کہتا ہے توجہ الفاظ پر غور کر یہ روح جو عظیم روح ہے یعنی نبیوں ولیوں کہتا ہے فعال ہی رہا بادا مفارا قتل بادن شان آخر وفعل آخر ایسی عظیم روح جب جسم سے جدا ہو جاتی ہے پھر جدا ہونے کے بعد اس کا اس کی شان بھی اور ہو جاتی ہے اس کا کام اور ہو جاتا اب اگر بار بار کیا کرتے ہیں مرنے کے بعد تم کہو تمہارا پیو کہتا ہے شان آخر آخر کیا کہنا ہے شان بھی انہیں اور مل جاتی ہے اور کام بھی اب اگلی بات سنا سینے ٹھنڈے ہوتے چلے چلے کہتا ہے قد تواترت الرؤيا في اصناف بني آدم على فعل الارواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك کہتا ہے ایک دو نہیں دس نہیں سو نہیں متواتر خوابے اور یہ پہلے آپ کو سنا چکا ہوں اپنے قیم کے حوالے سے کہ متواتر خوابے مومن جب دیکھیں تو سمجھو حدیثیں جیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے روایتیں متفق ہو جاتی ہیں یا یقین کا فائدہ دیتی ہیں یا گمان غالب کر دیتی ہیں کہتا ہے مومنوں کی خوابیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو اسی طرح کام کر دیتی ہیں کیسی عجیب عجیب بات اور کہہ رہا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ بنو آدم علیہ السلام کی اولاد کے ایک نہیں ایک قوم نہیں ایک برادری برادری مسلمان ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان کے خواب متبادل ہیں کہ روحیں مرنے کے بعد ایسا ایسا کام کر گئی کہ بدن میں تھی تو وہ کام نہ کر سکتی تھی بدن میں تھی تو اتنا کام نہ کیا جتنا وہ بدن سے جدا ہونے کے بعد کیا بلواہ والا والا کلی ایک کو نے آ کر شکست دے دی ایک دو روحیں آئی اور آ کر انہوں نے سنو آگے آگے کم قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب انہی کی بات آ گئی جن کی بات پر یہ سور چڑھ جاتے ہیں کم آئے مسلمانوں کی مدد کر گئے اور کافروں کو کفر والوں کو ظلم والوں کو شکست دے جو کام سنو میں نے کبھی کبھی کہا تھا تقریر مریر میں اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی شریف کے اشارے میں وہ طاقت ہے جو کائنات میں نہیں ہے کہ فوجیں مسلمانوں کی تھک ہار گئی سرکار ہے قد حضر ارباب تشریف لائے مغلوب کافروں کی فوج مغلوب کر رہ گئی اس وجہ سے کہ مدینے دے تاجدار دی شری شری ہو حضرت ابو بکر عمر دی شرکت ہو گئی مکسورہ ما حضرت آداد ہم وا اوتا دے ہم تعداد بھی کافروں کی زیادہ ہوتی سامان بھی زیادہ ہوتا مومن کمزور بھی ہوتے اور کم بھی ہوتے پر آقا کی شرکت سے مسلمانوں کو نصیب انگلی دا اشارہ کفر ہوئے کرو اشارہ کفر ہوئے امت جاوے بیٹے سے پوچھتا ہوں باپ کی کہ یہ بتا یہ جو لکھا ہے کہ آتے ہیں ہیں ہیں مدد مدد کرتے شکست دے جاتے تمام تمام شک بھی نہیں اور ان خوابوں کو سالحات خوابوں میں شمار کر رہا کہتا ہے جیسے جیسے روایتیں جمع ہو جاتی ہیں تو یقین حاصل ہو جاتا ہے مومنوں کی صالحات میں خوابیں جمع ہو جاتی ہیں تو یقین کا فیدہ دے ہے شکر الحمدللہ یہ ہمارے ہمارے مذہب کی حقانیت اور صدق کہ دشمن کے گھر سے نکلا یہ جو کہتے ہیں ہیں مدد والے مشرق مشرق مشرق مشرق وہ کیا دیتے ہو گئے بھی بھی میں پوچھتا ہوں اوے استاد اور دار پوشتا اس میں کہہ رہا یہ اپنے اپنے فتاوا فتاوا میں کہتا ہے ادھر دیکھو میرے بھائیو بھائیو کمرے عمرے اودے تھلے ابن تیمیہ کہہ رہا ہے اپنے اچھا اچھا اچھا مدد کرنا ایسے گرنے اپنے جتنے بنائے ہیں باقی جو ہیں وہ لیکن اگر اگر مانگنا شیر یہ سمجھ کہ ہوں کہ اگر میں مردود ایسے لگتا ہے تمہارے استاد شگر تیاگ دماغ میں تھا جب سکون کر جاتا تو صحیح صحیح نکلتی جب چپتا اور شرارت آتا اندر سے تو پھر آنی بک بک بک کرتے بتا اور غائب سے تو بتا بتا مدد کرنا پھر اس کو سامنا کیا کہ کرتے ہیں یہ کتنا بڑا یار بولو تو صحیح اگر یہ شرک ہے دور میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ان تک یہ ثابت ہے واقعات اجماع ساتھ اب میں بھی کہنا چاہتا ہوں جب جب جب جب کے مذہب کچھ کر بھی نہیں سکتے کچھ کچھ جانتے بھی نہیں نہ جان جانتے نہ کچھ نہیں نہ جان نہ اب ہمارا سوال تو ابن ابن جس طرح کے ہم سارے مارے ہو گئے ابن نہیں ہوگا وہ پہلے پہلے والا پھر تو تو پکا شرک شرک شرک شرک ہو گیا نا اب میں ارے بھائی پاگل پاگل اسی کو کو کہتے ہیں جس اپنی بات کوئی کوئی امتیاز شعور پہلے پہلے کچھ کہے کیسی عجیب ہے کہ جس بات پر مسلمانوں کو معاشرے بنا رہے تھے وہ گھر سے گھر سے نکل آئی بولو اے کہاں سے کہاں سے نکل آئی اچھا اب دیکھو میرے بھائی غائب کو پکاروں سے مدد یہ جو گیا میں آ گیا استاد رہ گیا رہ گیا میں باؤں کے پیچھے رکھنا چاہتا ہوں غائب کو پکارنا کیا ہے ایک مدد لینے کے لیے ایک ہے غائب کو پکارنا مدد دینے کے لیے میں پوچھتا ہوں تو تو ذرا بتا صحیح شرک کون سی بات ہے تو کہہ رہا ہے اس جس کا مطلب ہے مدد مانگنے کے لیے پکارنا اچھا نے یہ بچہ مدد دینے کے لیے پکارنا اس میں شرک کیوں نہیں ہے جبکہ وہ غائب ہے اگر یہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اگر وہ یہ سمجھے یہ دیکھ رہا ہے یہ سمجھ لیا کہ مدد دینے والا دیکھ رہا ہے وہ ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے اب مشہور جس کو یہ سارے مارے مانتے ہیں اور البانی نے جو ہے توجہ اس میں نہیں اصلہ صحیحہ میں یہ بات نکل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار منبر شریف پر منبر شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دوران خطبہ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل یہ درمیان سے پکار کہاں سے آؤ گے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے پوچھا حضرت جی یہ جی، کیا ہے آپ نے فرمایا خود بتا دے گا شہر جنگ ہو رہی تھی میرے مجاہد سپا سالار میں نے دیکھا سپا سالار لف لفا پیچھے سے دشمنی فوج چڑھائی کر رہی تھی میں نے یا الجبل کہہ کر اس کو خبردار کیا پیچھے میں دشمن آ رہا ہے یہ درہ درہ پہاڑ کا خیال رکھنا وہ میرے بھائی بات کو ذرا سمجھ کہاں مدینہ اور کہاں نوحان ایران کے ساتھ ہے ایران کے علاقے میں ہے ایران کہاں کہاں مدینہ کہاں تقریر تقریر بھی ہو رہی ہے تدبیر بھی ہو رہی ہے بنی تدبیر یہی پیار کا تصرف ہے ارب ارب ارب کر میری میری لاہور کو اور کوئی سوچے بھی سوچ سوچتی سوچ سوچ ہے جس کو جس کو ہماری تمہاری تو تمام فلسفی کہ وہ ہمارا جہاں ایک طرف توجہ رہتی لیکن کمال حال ہے ان سیاسی ادھر عمر سے ادھر سے ادھر سے یا ساری پر جبل نشان لگا لگا خیر چل رہا چل رہا میرا بھائی ہمارا سفر نمبر ایک ایک سو صرف ابن عجلان والا کی روایت صحیح ہے اور اس کے اندر صرف یہ چیز ہیں حضرت عمر کا یا شاریت اور جبل جبل کا کارنا اور اگلے لشکر شاہ ان کی آواز کو سننا لیکن سنو میرے بھائی بھائی والا شاہ شفیع کہتا ہے اللہ فی کل امت محدث محدث و عمر بن خطاب فرمایا ہر امت میں ایسے ایسے ہوتے ہیں جن پر باتیں اللہ ڈالتا ہے کیا کرتا ہے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ہے سمجھ سمجھ لیسا لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حضرت عمر پر ان کا ہال حال کیا لان لانے اور انہوں نے سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھا کہتا ہے یہ کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے اور جو درویش لوگ استدلال کرتے ہیں دلیل پلیل پکڑتے ہیں کہ اولیاء کو کشف ہوتا ہے اور اسی سے دلیل فلیل پکڑتے ہیں اور وہ جو دلوں کی بات ہے اس پر مطلع ہو جاتے ہیں اب سنو سنو پیچھے کہہ رہا ہے کشف للاولیاء بالا امکان اطلاع علی ما فی القلوب اولیاء کا کشف کہ مجھے کشف ہو کیا ہو گیا اور جو دلوں کی بات ہے اس اس کے اس پر مطلع ہونے کا ممکن ہونا یہ اللہ کی صفات ہے ربیتا رکھتا رہا لکھ دی لالت پر تیرا قصور نہیں تیرا قصور نہیں تیرے پیچھوں پیو دے فلسفی بھی کہندے آئے نے اللہ کو کا علم نہیں ہوتا تیرے پھر عرب دے بوٹھے کھانگل کر پہ ہو لے ہندوستان اسماعیل دیلوی نے بھی لکھا ہے ایزاہ الحق کے اندر بلے اس کے اندر میں غیب کی بات کو جس وقت چاہنا اس وقت دیکھ لینا یہ اللہ کی شان ہے لاکھ لالات ہمارے اللہ ایسا نہیں ہمارے اللہ کی یہ شان ہے آزان میں برابر دیکھتا ہے خدا تعالیٰ تین افراد ہوتے ہیں کیا ہے کیا جی جی جی کتنے اس کو جانو جانو شرک تیری ماں شرک ہو میں صرف صرف اللہ پر نہیں ہے اللہ کے سامنے اتنا ہر محدث بنے وہ اور اگلی بار سن سن دلوں میں جو بات ہے اس پر اطلاع کا امکان یہ بھی خدا کی امکان وہ کتے خدا کی صفات پہلے بات بھی ہوتے ہیں کہ ممکن اتنے پتہ نہیں چلو اب ادھر تو آگے بات بات اچھا جی۔, اچھا جی یہاں پر تو اس نے یہ کہہ لیا ہے کئی فلا وذالک من صفات رب العالمین المنفرد بعلم الغیب والاطلاع علی ما فی الصدور والاطلاع اب اطلاع کا لفظ سمجھنا ذرا ایک ہے علم میں ایک ہے اطلاع الغیب یہاں پر بھی وہی حال ہے غیب پر مطلع ہونے اطلاع سب سے جہل کا پہلے نہ ہو پھر پھر مطلع سمجھ سمجھ اور اگر یہ اطلاع غیب پر اطلاع یہ خاص ہے خدا ہے تو بات بن گئی بات بن گئی لیجئے قران پڑھتا ہوں ما كان الله ليطلعكم ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء ہمارا پروردگار فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهدي من رسله من يشاء لیکن اللہ تعالی رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب پر اطلاع کے لیے غیب پر اطلاع اچھا تو تو کہہ رہا تھا تو نے تو یہ بکواس کی یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ فرما رہا ہے میں کرتا ہوں آیت فرما رہی ہے اطلاع علی الغیب رسول اللہ کے لیے ثابت بولے رسول اللہ کے لیے ثابت ہے آیت بتا رہی ہے ثابت تو کہہ رہا ہے یہ صفات مختص ہے باری میں سے اللہ تعالیٰ کی مختصر صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں ثابت کرے گا کافر مشرک ہو جائے اب بتا خدا تعالیٰ پر کیا فرق لگے نے تو نے یہ کہا کہ یہ صفت دلوں میں جو کچھ اور اطلاع یہ صفت ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص جب یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی جب ثابت کی جائے گی تو شرک ہو جائے گا اس کے بیان کے بیان کے مطابق شرک ہو جائے گا تو اب اس کا مطلب, مطلب یہ نکلا کہ قرآن پاک شرک کی کتاب ہے کیوں کہ اطلاع علی الغیب خاصہ خدا تھا غیر کے لیے ماننا کیا تھا اور قرآن ثابت کر رہا ہے سمجھ نہیں آئی جب قرآن نے کتاب بن گئی ان کے مذہب کے مطابق اسی وجہ سے ان پیتوں کے نزدیک ان شیطانوں کے نزدیک ان پاگلوں کے ان رکھتی جاہلوں کے نزدیک ان لانتی مجتہدوں کے اللہ بھی شرک میں مبتلا ہے کیوں کہ یہ بتا رہے ہیں کسی کو نہیں مل سکتی یہ شرک اور وہ کہہ رہا ہے میں دے چکا ثابت ہو گیا ان کے مذہب میں خدا کون ہے قرآن مشرق اب رسول اللہ پر اترا وہ بھی مشرق اے سنیا اگر ان لانتیوں کے لانتی مذہب کے مطابق تو مشرق پڑتا ہے تو کیوں گھبراتا ہے جن کے مذہب میں اتنا بڑی ہستیاں مشرق ہیں تو ہمارے لیے تو مشرق ہونا فرض ہو گیا اب بات کو سمجھنا اگلی اگلی بکواس کی سننا کہتا ہے باطل گمان رکھنے والے والے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ من ارتضا من رسول اللہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا مگر اسی کو جس کو رسول رسولوں میں سے پسند کرتا یہ آیت پیش کر کے کہتا ہے یہ آیت تو بتا رہی ہے اللہ رسولوں کو بتاتا ہے چلو شکر ہے پیچھے کہہ گیا تھا پیچھے کہہ گیا تھا پہلے کہا تھا یہ خدا کی صفت ہے اور کے لیے ماننا شرک ہے اور پلانتی پھر کہہ رہا ہے آیت پڑھ کر کہ رسول کو اللہ نے دے دی پہلے صفت خدا کی تھی پھر رسول میں دے دی سر سر سر سر جی جی اللہ کے کے فضل سے پاؤں نیچے چڑھاؤ ڈالو ڈالو راوی راوی راوی ضعیف فلانا لکھ گیا جانا سیف لکھ گیا تھی جانا کبھی دیا جی رب کے نو کبھی سیف لوگوں دے پیچھے لگ کے آخی جانا رب دے دین دی گل نو اگر کوئی امام آخ جائے گل کبھی انجی گل ہونی چاہیے ہے دین کا مسئلہ ایسے ہی ہے تو اس کی تکلیف کو شرک کہہ دیتا ہے پاگل یار دیکھو ادھر دلیل نہیں مانگ رہا بخاری نے کہہ دیا راوی ضعیف اچھا، بندے نو ضعیف آگ دیتا امام بخاری اب یہ ہو اوکھے ماننا جائز ہو گیا اور اگر کسی امام نے کہہ دیا کہ یہ میں نے دلیل یہ میں نے مسئلہ نکال کر تجھے بتا دیا یہ مسئلہ صحیح ہے اور وہ مسئلہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے یہ مسئلہ ضعیف ہے بندوں کو بندوں کو ضعیف کبھی مان رہا ہے بھائی مان مسئلے کو ضعیف کبھی نہیں مانتا اور پاگلا توجہ ذرا آگے سن پہلے کیا کہہ رہا ہے اللہ کی صفات مختصہ میں سے ہے اور پھر کہتا ہے آیت کیا پیش کر رہا ہے وہ جو رسول کے لیے ثابت کر رہا دعویٰ کیا ہے علم علم پر دلوں پر اطلاع دلوں کی باتوں پر اطلاع دلوں کی باتوں پر اطلاع دلوں کی باتوں پر اطلاع اللہ کی شان ہے اور کسی کے بعد نہیں پہلے دعویٰ یہ کیا آج ایسی لائے جس میں یہ ہے کہ رسول کو ملی ہوئی ہے اتنا چھتی بھول کا چھیتی بھول بھول بھول پیچھے پیچھے ایک سڑک ایک سطر دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفات مختصہ میں سے المنفرد المنفرد اللہ اکیلا ہے اچھا ادھر اللہ اکیلا ہے اور آگے شریف شریف آیت وہ پڑھ لی جس سے تیرے مذہب کے مطابق شریف ہو گیا ہے اور سو لگے کرنا پورا کہتا ہے فہل یعتقدون کیا یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ اولیاء رسول ہیں اللہ تو رسولوں کو مت بتا رہا ہے کہ میں رسولوں کو دیتا ہوں تو یہ اولیاء کے لیے مان رہے ہیں کتے تو پھاڑ کے تیری گردن سے پکڑ کر اپنے جب پاؤں میں ڈال ڈال غیرت اس کتے سے پوچھ جو کچھ امبیا کے لیے موجودے کے طور پر ثابت ہو اولیاء کی کرامت کے طور پر ثابت ہوتا ہے یا نہیں یہ تمہارے عقیدوں کی کتابوں میں لکھا ہے یا میں تو اڈے کی کرامتا ہوں مانو مانو کہ نہیں آگے لانتی ہے پر کوئی نہیں منتے اس واسطے کہ یہ در حقیقت ہے معتزلہ اور معتزلہ کرامات کے منکر ایک کرامات کا انکار ہے کرامات کا انکار ہے کیوں سن لے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ غیب کی باتوں پر اطلاع موجے کے طور پر نبیوں کو بھی ہوتی ہے کرامت کے طور پر کو بھی ہوتی ہے فرق کتنا ہے ان کا علم قطعی یقینی ہوتا ہے ان کے علم کے اندر احتمال ہو سکتا ہے لہذا سنی ہے سن اور یقین کا فرق ہوتا ہے ورنہ یہ نہیں کہ جو ان کے لیے بطور موجودہ ہو ان کے لیے کرامت کے طور پر ثابت نہیں ہوتا یہ تمام کہ جو انبیاء کے لیے بطور موجزہ ثابت ہو وہ اولیاء کے لیے بطور کرامت ثابت ہونا ہوتا اب حدیث یہ کتا کہہ رہا الہام ہوا کیا ہوا دیکھتے نہیں دیکھتے لشکر کا ان کی آواز سننا کہتا ہے یہ صحیح روایت میں ثابت ہے اب میں پوچھتا ہوں اللہ جی در تو الہام ہو گیا اچھا آواز سنانا وہ بھی الہام ہے وہ بے غیرت الہام ہوتا ہے پھر میں ڈالنا یہ تو کون میں ڈالنا ہے اب مرو ہے الہام کیا ہے الہام کیا ہے اور وہ آواز سن رہا ہے وہ کانوں میں ڈالی جا رہی ہے یہ دل میں بولو بولو <laughs> اللہ تعالیٰ کوئی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان اور کی شان کا دشمن ہے اس وجہ سے ان کو زندگی کافی کافی ورنہ ایسی بچے مار مار کیا کر کہتا اگر صحیح مان لیا جائے کہ حضرت عمر کو کشمشی ہوا تھا اور بار کھل گئی تھی اور دیکھ رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ فلان فلان کہتا ہے تو یہ ایسی آپ باتوں میں سے ہے کہ جو عادت کے برخلاف ہوتی ہیں اور یہ کبھی یہ ولیوں سے خاص نہیں ہے پھر یہ کافروں سے بھی ہو جاتی ہے دیکھو اے اب بات کو سمجھنا پہلے اتنا دعویٰ تھا کہ یہ کشف صفت اللہ کی ہے عمر کے لیے ماننا شرک ہے اور جب گرا حرام تو اب کافر کے لیے ثابت کے اچھا اچھا کافر کے لیے ماننا تو پھر کوئی کوئی شرک نہیں ہوا یہ ہے یعنی یہ یعنی اولیاء کو کافروں جیسا سمجھتے ہیں انبیاء کو کافروں جیسا سمجھتے ہیں یہ اسی وجہ سے دعوے کرتے رہتے ہیں ہم جیسے جیسے جیسے کہتے ہیں نا یہ اندر کی بات نکل آئی اندر کی بات نکل بات اللہ نے نکلوائی چلو چلو سب علی نبی کے لیے اور وہی بات ایک منٹ کے بعد کافر کے لیے ماننا توحید ہو گیا کیا چکر ہے بتائیں اب سمجھ آ گیا خنزیروں کی نہیں آئی یہ کیا بلا بلا بتائیں کیا بلا بلا پھر آگے ایک واقعہ لکھتا ہے کافر عورت عورت لکھ رہا ہے آگے چلے چلے فليس مجرد الصدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا عن أن عن أن أنه يدل على ولايته کہتا ہے ایسی باتوں کا نکلنا یہ کرامات میں سنی سنی تو کافروں سے بھی ہوتا رہتا ہے ایسا کشف کافروں کو بھی ہوتا رہتا ہے تو یہ تو ایمان پر دلالت نہیں کرتا ولایت پر کیا دلالت کرے گا ولذلك يقول العلماء ان ان الخارق للعاده من مسلم فهو كرامه شكرا پھر فیرپورٹ پھر پھرا کہتا ہے اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر خارق للعادت خارق للعادت کام خارق عادت کے خلاف خلاف کام یعنی, یعنی اللہ کی عادت و سنت کے خلاف خلاف اگر صادر ہو مسلمان سے تو وہ کرامت ہے ورنہ وہ استدراج ہے فیدربون علی حالا مثلا دجال وغیرہ کی باتیں کر رہا ہے دیکھو حضرت عمر جیسے کے ساتھ مثالیں دینا دجال کی یہ کتے ہیں یہ کتے ہیں یہ صحابہ کو ماننے والے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی ہے کتوں کو صحابہ کا سپاہ کہنا یہ سپاہ صحابہ بنتے ہیں وہ حرامی بتا دجال کا کوئی کام اور فاروق اعظم کی شان یہ برابر ہے اور سن اور, سن اور کہتا من الامر ومن الامثلة الحديث على ذلك ما قرأت اليوم من عادته من عادت اگست یعنی اگست کے مہینے کا شمارہ المختار رسالے میں میں نے پڑھا تحت عنوان هذا ورا الخواص الخمس حواس خمس کے علاوہ یہ جہان اور پہل سے بھرا ہوا ہے Uganda اور وہ لڑکی جو ہے وہ تدرا رہا ہو جی, ہاں جی، کمرے میں پھر رہی ہے اور جناب جی, جی گھوم رہی ہے پریشانی کے عالم میں اور اس کی گہرائیوں میں کھڑے ہو کر چیخ رہی ہے بلا گشتی بن رشتہ ٹوٹ گیا ہے یا ابن اپنا البانی دی اما ابا یا اما ایتھے آئی سی پہن البانی دی تو ایتھے نہیں پھت سکی مادا فالو ولیکنہ قررت قررت الله تزعج اللہ لیکن پکی بات لی کہ ماں کو پریشان نہیں نہیں کرنا ہے بعد چار ہفتوں کے بعد تلقل من توجہ ایک خط آیا اس کے اندر ہے حدث کیا گل لقد گلا ادھر سے جیسے چیخ رہی تھی جس تاریخ تاریخ یہ خط اسی تاریخ کے مطابق پہنچا اب یہ لکھا لکھا ہے بات سمجھنا ہوئے جو میں نے تبصرہ یہاں پر بنایا ہوئے پتہ نہیں انہوں نے سنی نہیں تھی اس کی اس وجہ سے وہ چلی گئی اور جنوبی افریقہ میں ادھر میں خیر ادھر وہ مار کے کافی ہو گئے کیا مطلب مطلب کہ دونوں طرف سے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر لیا اور کرنے کے بعد اس نے کہا ہوگا چل بھاگ جا میں نہیں شادی کرنا چاہتا مجھے نہیں پسند آئی اب ان کی جو ہم سے وہ باجی تھی وہ بیچاری وہ ناراض ہو کر وہ چیخنا چیخنا چلانا شروع کر دیا اس نے اور اڑا پاڑا پا حال ہے مار گیا ہے میرا تیرے اے دیرا سیمگی کوئی گل یہ کتا یہ کتا نقل کر کے کہتا ہے دیکھا اب یہاں میں کہتا ہوں یہ جھوٹے مجلے اور رسالے بغیر سنت کے ان میں بات بات ہو حرامی بغیر سنت کے بات بات ہو وہ دلیل بن کر خر کے عادت سب کو جائز ہو کر تو بیان کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں نبیوں کی بات ہے تو کہتا ہے ضعیف راوی نہیں چل سکتا سند میں اس طرح اب اگیا آ گیا اب سلسلہ ضعیفہ میں ڈال لو او کتے اس واقعہ کو جس کی کوئی سند نہیں حرام کیا دلیل ہے روایت ایک رسالوں میں ہزاروں چھوٹے حرامی رسالہ لکھنے والا تچال ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں بتا تو صحیح ادھر کہتا ہے بخاری کے ساتھ کی سنت چاہیے تب بات مانوں گا اگر کافرا اور کشتی تیری مشورہ ہوگی یا مشیرہ ہوگی اس کی ماننے پہ آیا تو صرف رسالے سے نکال کر حضرت عمر کی بات کے مقابلے میں رکھ لیا معلوم ہوا کشتیوں کی مان سکتے ہو پہلے پہلے تھے مر کے لیے ہزاروں بہانے اس کے لیے ایک بات بات کر رہا کہ یہ غلط غلط ہے یہ جھوٹے جھوٹے رسالے کی بات ہے اس آئی ثبوت نہیں ہے کافر کشتی کی بات آئی تو بغیر لے تو لال کے مان لیا اور سید سیدیا کے اتنے بڑے عاشق کی بات آئی اچھا, اچھا میں اس کتے سے پوچھتا ہوں یہ کتے بتا اب یہ کرامات کرامات کے ہو گئے ثابت بولتے نہیں جا یہ بتا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریا دریا خط لکھا لکھا او کتے اس وقت کیا ہوا کیا ہوا اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک وہ بھی کام کافر کر سکتے ہیں ایسے کام کام کافر کر سکتے ہیں تو آپ کرامات ہو گئے یہ ہے یہ کافروں کی مانتے ہیں نبیوں کی بس بس یہ اب سمجھ آ بجا اور اسی وجہ سے لکھا پہلے سے اپنی بات بات توڑنا شروع ہو گیا دیکھ تو صحیح نیچے انظر ان اللعینہ باہر كيف يقبلون خرافات الجرائد الكاذبة بلا سند مخالفة للكتاب والسنة ولا يقبلون الحديث والعثر بسند ضعيف في زعمه ولید کرامت نہیں بننا خیر خیر خیر خیر میں اس کی بات تو بر تبصرے میں مصروف ہو گیا جانا پیچھے جاتا ہوں ابن تیمیہ سے مخاطب تھا حضرت عمر دور سے پکار رہے مدد کر رہے مدد مانگنا تو شرک ہے غیب والے کی مدد کرنا چلو معلوم ہے الحمان مدد تو کیا اور غائب کی بھی حاضر کی غیب تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ غیب کی مدد کرنا یہ نہیں اور اس مدد کرنے کو ماننا یعنی یہ یعنی مان لینا کہ اللہ کے ولی چاہے الہام کے طور پر سمجھ لیا چاہے کشف کے طور پر چاہے لہام اتنا بے وقوف کا بچہ تو کم از کم یہ تو نہ کہنا لشکر نے سن لی بہت بہت بہت لشکر نے سن لی انہوں نے سنا لی اس نے سن لی اب یہ مدد کر رہے ہیں یہ مدد تو یہ مانے یا نہ مانے وہ تو مان رہا مدد باقی کر لی یہ مانی گئی یہ ماننا شرک نہیں اور اگر ادھر سے مان لے کہ وہ بھی سمجھتا ہے وہ سن سکتا ہے اللہ اس کو طاقت دے سکتا ہے دے چکا ہے دی ہوئی ہے جب میں پکاروں گا تو پہنچا دے گا پہنچ جائے گا سن لے گا یہ اگر اعتقاد رکھ لے وہ مشرق ہے اور لانتی یک طرفہ یک طرفہ رستہ شرک دوں شرک دی گٹی دا کیا اے جناب دے شرک دی گٹی یک طرفہ چل دی ہے ایک طرف شرک نہیں بنتا ایک طرف سمجھ نہیں آئی چھوڑو اچھا جی۔ اب میرے بھائی بھائی بات کو سمجھ یہ میں نے ان کے گھر سے آپ کو بتایا وہ میرے بھائی کو سمجھ میں البانی سے کہتا ہوں اپنے باپ کی کتاب پڑھ لیتا وہ کہہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس روح ہیں وہ آ کر پوری فوجوں کو شکست دے دی پوری فوجوں کو شکست دے جاتی ہے اب ادھر کیا کہیں گے الہام وہ تو خود کہہ رہا ہے شکست دے جاتی ہے وہ تو عمل ہے ادھر الہام چلو الہام ہو یا کچھ ہو شکست تو دے جاتی ہے تو ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ ہم سے جو کام نہیں ہوتے وہ کر لیتا لیتے اب غور سے سمجھنا پھر ہوں اور جناب کا حوالہ تو ثابت کر لیا یہ کہتے ہیں پکارنا شرک ہے اور مدد کے لیے پکارنا شرک ہے کیا مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار کس کو اس کو میں صرف ان کے گھر سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق کو چاہے کہتے ہیں فرشتے فرشت لیکن ان کو پکارنے کی یہ اجازت دے رہے ہیں کہتے ہیں ان کی خیر ہے جی، جی،, جی جی فرشتوں کو پکار لو ہاں جی, ہاں جی، نبیوں ولیوں ولیوں کیونکہ دشمنی تو ادھر ہی ہے کتے اگر کوئی غیب میں نظر نہیں آتا تو اس سے مدد مانگ مانگ شرک ہے تو فرشتے نظر آتے آتے میں پوچھتا ہوں اپنے تنبیہ لومبڑو امام لومبڑی مجھے بتا تو صحیح اگر مدد مانگنا اگر غائب کو پکارنا شرک ہے اس سے مدد مانگنا شرک ہے صرف مجھے اتنا بتا ایمان سے توحید و شرک تو ان لائنوں پر کھلنا ممکن نہیں اب سمجھ البانی کی سلسلہ ادھر پڑی ہوگی ضعیف نہ پہلے پہلے شروع کرتا ہوں ابن تیمیہ حضرت کی کتاب ہے الکلم الطیب کیا پہلے حوالے کے لیے گنتا چلا ابن تیمیہ کی کتاب ہے الکلم الطیب اس پر شرح ہے امام بدر الدین عینی کی عالم الحج فی شرح الکلم الطیب اس کا اختصار کیا ہے الوابر الطیب من الکلم الطیب ابن قیم نے سمجھ نہیں آئی نکالنا کتنے سلسلہ ضعیفہ کی جلدی جلد نمبر ہے دوسری حدیث نمبر ہے پانچ چھ سو پچپن چھ سو چھپن یہ دو نمبر دو ہے کیا ساری روایتیں بھی اس طرح سے نقل کر سنا سنا سنا جہاں کوئی آبادی بہی ایسی جگہ پر ہو اور تمہارے ہاتھ سے کیا نکل جائے سواری تمہاری نکل جائے تو کہو فل پکارے وہ یا عباد اللہ اللہ اے کے بندو اور سواری کو روکنا اے اللہ کے بندو سواری کو روکنا بس بے شک اللہ کے زمین میں کئی حاضر بندے ایسے ہیں جو سواری روک گے یا عباد عباد اللہ اللہ اغیثونی للہ جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تمہیں کسی فریاد رس کی ضرورت پڑے اور وہ کسی ایسی زمین میں ہو جہاں جہاں کوئی انیس نہیں کہ اس کی سن لے تو کہے اے اللہ کے بندو میری فریاد رسی کرو اے اللہ کے بندو میری فریاد رسی کرو بے شک اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو ہم کو ہم اس کو بھی کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ کہنے کے بعد بات ساری کرنے کے بعد پھر آگے کہتا ہے ایک روایت ایسی ہے جو حسن حسن اب کیوں حسن ہے پچھلی ذرا سننا ہوگا ان للہ تعالی ملائکۃ فی الارض سبل حفظت یکتبون ما یسقط من ورق الشجر فیدا اصابت احدكم غرجت بیمین فلا ازن فلیراد یا عباد اللہ اعینونی جو دلاؤ بے شک اللہ تعالی کے فرشتے ہیں زمین میں جو محافظین فرشتے ہیں ان کے علاوہ دشا جا رہے جو پتے گرتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں فائدہ صاحب جب تمہیں کہیں زمین بندر غیر آباد کے اندر پہنچے تکلیف تو کیا کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو کہتا ہے کال الحافظ کمافی شرح ابن علان محدث ابن علان صدیقی اس کا حوالہ دے کر کہتا ہے حافظ نے فرمایا جیسا کہ شرح ابن علان میں ھذا حدیث ھذا حدیث حسن الاسناد غریب جدا یہ حسن الاسناد حدیث ہے اب وہاں بھی کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی کہ چلو بات فرشتوں تک تو پہنچ گئی نبیوں نبیوں توجہ کیا لکھتا ہے آگے چل البزار چلے حوالہ اصل رہا اصل اس حدیث کا حوالہ ہے وقال الله نعلم جروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الا من هذا الوجه بهذا الاسناد وحسنه السخاوي ايضا في الابتهاج الابتهاج کے اندر امام سخاوی نے اس کو حسن قرار دیا ہاشمی فرماتے ہیں رجال هو سخاوی اس کے راوی سب سے خاص قلت حضرت اپ کہتے ہیں کہ میری ٹٹائیں ٹٹائیں بھی سنو ذرا کہ میں کیا بکتا ہوں ورواہ البیحق فی الشعب موقوف بیحق شعب الایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے میرے بھائی بحق کی شعب المان میں دو جگہ جگہ کتنے جگہ جگہ ایک جگہ آئی ہے روایت نمبر سات ہزار دو سو ستانوے اور پھر امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ آیا ہے اسی کے مطابق سات ہزار دو سو اٹھانوے پھر آگے چل اس سے پہلے آئے ایک سو پینسٹھ ایک سو پینسٹھ نمبر حدیث حدیث حضرت ابن عباس قال انا للہ عز و اب حضرت ابن عباس کا یہ قول آگے بے شک اللہ کے ملائکہ ہیں سوائے حافظہ کے لکھتے رہتے ہیں وہی بات تو زمین میں ایسا ہو تو آئین و عباد اللہ یرحمکم اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے اللہ کے بندوں میری امداد سمجھ لیا اب توجہ کرنا شاہ جی قبلہ یہ جو ہے نا بہکی شعب علی اس پر جس جو تحقیق کرنے والا ہے وہ ہے عبدالعلی عبدالحمید حامد دکتور یہ خود وہاں بھی یہ نیچے لکھ رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے فی صح یعنی, یعنی ان ان المراد بقولی فی الاول یا عباد اللہ انما هم فلا يجوز يلحق بهم المسلمون من من الجن او او الانس ممن يسمونهم برجال سواء كانوا امواتا کیا پھول کھلایا کہتا ہے یہ حدیث جب صحیح ہو جائے تو اس سے بالکل مانا بانا جو کیا یہ فرشتے ہیں وہ رجال الغیب جن کو کہتے ہیں غیبی وہ نہیں ان کو پکارنا جن میں فرشتوں کی پکار کی بات آئی ہے تو فرشتوں اور وہ کہتے ہیں جنوں اور انسانوں سے چھپے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو پکارنا چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردے ہوں ان کو پکار پکارنا بات سمجھنا لفظوں پر غور کرنا چاہے زندہ ہوں چاہے رجال الغیب جن کو یہ کہتے ہیں جنوں انسانوں میں سے ان کو پکارنا شرک ہے پکا اور فرشتوں کو پکارنا بات کو سمجھا کہتے ہیں اب تو بات حدیث نے تو بتا دیا بات کو فرشتوں ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو اب ذرا ناچی ناچیز آتا ہے ہاں, ہاں، لیکن ایک بات سنتے جائیں اس روایت کی تائید میں آگے دو روایتیں دو باتیں آگے کر رہا ہے وہ زبردست ہیں ایک کہتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تجربہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے کئی حج کیے حج کے دوران سواری ہاتھ سے نکل گئی میں نے یہی کہا اور یہی روایت امام محمد محمد ظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس والی حدیث جس کی صنعت کو حضرت ابن حضرت اسکلانی نے حسن قرار دیا ہے امام محمد اس کی تقویت کیا کرتے تھے اس کو کبھی سمجھتے تھے کیوں انہوں نے عمل کیا ہے آگے نقل کر رہا ہے کہ حضرت کے بیٹے حضرت عبداللہ المسائل مسائل ان احمد بن حنبل جو روایت ہے ان کے بیٹے کی اس میں آئے سمیت تو ابھی میں نے اپنے باپ سے سنا یقول و حجت تو خمسہ خمسہ حجت پانچ حج میں نے کیے ان میں سے دو سوار اور تین پیدل یا دو پیدل اور تین سوار فدلل تو طریقہ فی حجت فی حجت ایک حج کے اندر راستہ بھول گیا کن تو ماشین میں پیدل چل رہا تھا فجعل تو اقولو میں نے کہا یا عباد اللہ حفظ لالت طریق او اللہ جو بندے مینو راستہ دسیا جے فلم ازل اقول ذالک میں کہتا ہی رہا حتا وقات والا طریق اچانک میں راستے پر پہنچ گیا سمجھ آ کہہ رہا ہے توجہ توجہ میرے بھائی کہہ رہا ہے رواہ البیہقی فی شعب ابن عساکر من طریق عبداللہ بسانہ صحیح ہیں اگلی بات اگلی بات کہتا ہے اس کو لکھنے کے بعد کیا کہتا ہے میں بزاز کی سنت پر اور پر مطلع ہوا جی۔ شاہ جی ہائے ہائے اور اس میں حضرت عباس رسول اکرم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا اور آگے لکھتا ہے تو اسناد کما کیوں سوائے زید کے وہ رجال مسلم سے ہیں کمزور ہے لیکن مسلم سدو کو حافظ نے کہا وہ بہت ہی لیکن کبھی وہم کر جاتے ہیں موسا ہے وغیرہ وغیرہ ساری بات کر کے کہتا ہے کہ حدیث میرے نزدیک معلول ہے بن ارجہ یہ ہے کہ موقوف ہے حضرت ابن عباس کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے نا یہ یعنی, یعنی حسن روایت ہونے کے بعد بھی نہیں ثابت اور وہ بھی دو وہ بھی حسن یہ بھی حسن دونوں ملتی ہیں تو حضرت بات کو سمجھنا ہوئے اور ادھر گشتی کا رسالہ چل گیا تھا گشتی کا ادھر دو حسن سند جن کو کتا اپنے منہ سے مانتا ہے کہتا ہو سکتا ہے حضرت عباس اہل کتاب آخری چوٹ مارنا چاہتا ہے لگتا ہے حضرت ابن عباس نے اہل کتاب مسلمان یعنی جیڑے یہود نصارا چو مسلمان ہو گئے ان سے کوئی روایت حضرت ابن عباس صحابی نے لی ہے رسول اللہ کی مطلب بات مطلب نہیں ہے حضرت ابن عباس نے ان سے لے کر بیان کر دی اب بات کو سمجھنا میرے بھائی دو سند حسن وہ کہہ رہی ہیں نبی کی بات ہے کس کی بات ہے نبی علیہ السلام کی بات ہے کتے ادھر تو کہہ گیا چلو حضرت ابن عباس کی موقوف روایت بن گئی وہ تو حضرت سیدنا نا ہے یہ دو سنتے مرفو بنا رہی ہے حضور کی بات قرار دے رہی چلو یہودی مسلم جیڑا وہ گیا میں ادھر نہیں آیا بتا حضرت سیدنا امام محمد بن امبل رحمہ اللہ بات یہودیوں سے آئی تھی امام احمد نے عمل کر لیا پھر بات شرک ہے کیوں توجہ یہ کہہ رہا ہے کہ توحید دیکھ سور کے ان اسور کے بچے نے توحید دیکھ کے ہو جائے جن اور انسان وہ چاہے زندہ چاہے مردہ چاہے مسلمان چاہے کافر چاہے نبی چاہے ولی ان کو غیبی مان کر کر غیبی امداد کے لیے پکارے تو چٹا شیر کیوں وہ سنتے بولتا وہ سنتے نہیں اور فرشتے وہ سن لیتے اچھا, اچھا، بات کو سمجھنا اگر یوں کہہ لیا جائے کہ یہ اللہ کے بندے فرشتوں اور دوسروں سب کو تو بتا حدیث سے اگر یہ ثابت کر لیں کہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پکارنا بھی اس سے ثابت ہوتا ہوتا تو کیا یہ ماننا شرک ہو جائے گا سمجھ چلو ہم اسی طرف بتاؤ تمہارا تو یہ مذہب تھا کتے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا یہ شرک ہے اور فرشتوں پہ آ کر بیٹھ گیا کیا یہ خدا بن سکتے ہیں اور سنو ان کا جو مخدول زمانہ مخلول جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ سرکار آپ سرکار حدیت المہدی کے اندر کس میں اسی حدیث کے متعلق لکھا ہے متعلق حدیث المہدی میں لکھ رہا ہے صفحہ نمبر تیس حدیث المہدی کہتا ہے امت دعا اللغوی لغوی بمعنی الندائی یعنی دعا بمانا پکارنا فتجوز لغیر اللہ تعالی غیر اللہ کے لیے بھی جائز ہے مطلقا سواء کان حیا او میتا چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو یہ بھائی تو دماغ آگے کہہ رہا ہے وثابت فی حدیث الاحما یا محمد انی اتوجہ بک الى ربی وہ جو پہلے سنا چکا ہوں حضرت عثمان بن حنیف والی والی وفی حدیث آخر یا عباد اللہ اعینونی کہتا ہے یہ سب ثابت ہے اس کا مطلب ہے حضرت مطلب مان گئے بازی ہار گئے ہار گئے یہ ہار گئے صدیق علیہ جی۔ بابا جی کہندے تھے اسی بڑھا رہے ہیں شرک شرک شرک شرک شرک لیکن اب پکار شرک نہیں بڑھتا صدیق علیہ کیونکہ حدیث اچھا گیا بندیانو پکار لبو لبو فرشتے مردہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے زندہ مردوں کو پکار سکتے ہیں تو آگے کہتا ہے حدیث میں آیا یا عباد اللہ آئینونی اس کا مطلب ہے یہ بھی مان گیا کہ اے اللہ کے مردوں میری مدد کرو یہ مردے ہوں چاہے زندہ فرشتے ہوں چاہے ولی سب اے جا جی اچھا،, اچھا سنو بھائی اب کتاب التوحید لاتا ہوں جو اصل کتاب الشرک ہے اس میں بتاتا ہوں کہ فرشتوں کو پکارنا شرک ہے جی،, جی یہ تو کہہ گیا نا فرشتوں کو پکارنا کیا ہے حضرت کو تو ٹھنڈک پڑ گئی نا کہ بات تو فرشتوں کی ہے چلو چلو لیکن دو باپ کے حوالے دو باپ دو باپ دو دو باپ ابن ابن تیمیہ کی الکالم الطیب یہ کہہ رہا ہے فلان ہے یہودیوں سے لی ہے فلان ہے ایسے نا یہودیوں سے لی ہے نا تو ابا جان نے مان لی کہ یہ میں داخل ہے اور طیب اس کا نام کیا ہے مرے نہیں بولتے نہیں یہ دیکھ یہ کیا نام اس کا پورا ہے پورا نام بتاتا ہوں سمجھ نہیں آئی اذکار کی کتاب مختلف اوقات کے ذکر بتائے ہیں اس نے کہ اس وقت میں یہ پڑھنا ہے اس وقت میں یہ پڑھنا ہے اس وقت میں یہ پڑھیے پڑھیے حضرت یہ چھاپا کہاں کا ہے ریاض ریاض المعارف جو زامن ہے کہ البانی کی جی جناب ایک سو سینتالیس کیا لکھ رہا ہے سرکش سواری اگر ہو تو اس کے لیے کیا ورد ہے شریعت میں عمرو جیڑیاں نو ضعیف آکھا ہے ابن تیمیہ انو صحیح سمجھ کے اپنے ایک فصل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر لایا ذکر بتایا اگر یہودیوں کا ذکر تھا تو حضرت ابن تیمیہ یہودیوں کا ذکر بتا رہے ہیں پنیاں الابلم سی شاگر دو سو چوراسی الباب کا دو سو چوراسی واب سیب کا دو سو چوراسی یہ دونوں کتابیں بڑے بڑے بڑوں بڑوں وہ ورد بتا رہے ہیں یہ شرک بتا رہے وہ ویرت بتا رہے یہ بولو ذرا وہ یہ لڑن پیو تے پتر آپا پاس ہے آپا ویرت کریے اے کتے لڑتے پیو پتر کتے لڑتے رہے اسا ابن عبد الوہاب لکھ رہا ہے یہ مجموعہ مؤلفات شیخ محمد بن عبد الوہاب جو وقت کی چھپی ہو وقت وقت اس کی جلد نمبر نمبر تین شادی جلد نمبر شخصیہ رسائل جو ہیں اس کے اندر ایک سو ستائیس کہتا ہے ابن تیمیہ لکھ رہا ہے جو کہے یا سیدی انصرنی اے میرے آقا میری مدد کر فہو کافر بالاجماع بالاجماع کافر سب سب دنیا کا اتفاق ہے وہ کون ہے میں کہتا ہوں ابن تیمیہ کا دعوی اجماع اور شیعوں کے ذاکر کی آواز دونوں برابر چلتے ہیں مجال ہے اس کا دعوی اجماع کہیں سے نہیں جائے اور ان کی آواز کہیں سے اچھا اچھا یار یہ سب اچھا اچھا اور یہاں پر ایک اور بات زبردست کرتا ہوں سنو یہ خبیص لکھ رہے ہیں اور ابن تیمیہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے یہ لکھ رہا ہے اپنی کہتا ہے فقہ ہمبلی کے حوالے سے مانا یہ بنا رہا ہے اللہ جو واسطے اللہ اور اپنے درمیان آپ کے درمیان پکے پکے اچھا،, اچھا اب اب بات کو سمجھ سمجھ جو واسطے بنائے وہ کیا ہیں کافر واسطے بنا کر پکارے وہ کون ہیں کافر اچھا وہ اچھا، فرشتے پکار رہا ہے وہ واسطہ بنا رہا ہے نا خدا اور خدا کو نہیں پکار رہا ان کو پکار رہا رہا پھر امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے یہ کام کیا وسائت کو انہوں نے پکارا اور بنایا وہ کافر امام امام اور پھر اس خنزیر کے مطابق جب فرشتوں کو بنا لیا تو رسول اللہ نے کفر کا سبق دیا کیونکہ حدیث حسن کہہ رہا ہے اور وسائط پکارنے سے بندے سارے کافر حدیث نے کفر کا سبق دے دیا یہ ان کا مطلب یہ لکھ رہا ہے یہ حوالہ بھی لکھ رہا اللہ ہاں شخصیہ ایک سو شخصیہ ایک سو نتیس رسائل شخصیاں ہیں اس کے یعنی, یعنی خط جو لکھتا تھا نا اپنے خنزیروں کی طرف ان میں وہ یعنی الذی یجعل الوسائط هو الکافر یہ عبارت جو واسطے بنائے گا وہ کون ہے اور ادھر فرشتوں کو کیا بنایا جا رہا ہے واسطے اور حدیث امام تجربے کر رہے ہیں امام نووی ہے نا امام نووی شرح مسلم انہوں نے اس الاذکار میں فرمایا ہم نے کئی بار تجربہ کیا صحیح پایا یہ دیکھو امام نووی کا حوالہ دیتا ہوں یہ پانچواں یہ الفتوحات الربانیہ شرح کے ساتھ پانچواں حصہ صفحہ نمبر ایک سو پچاس کتنا ایک سو پچاس پر کیا ہے یہ ہے امام نبوی رحمہ اللہ اس کو حدیث اپنے استدلال میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے اس کو صحیح سمجھا بات کو سمجھنا بھی آپ فرماتے ہیں قل تو حکالی بعض شیوخ نلکبار فی العلم انہو انفلتت لہو دابا اذنوها بغلا وکانا یعرف هذا الحدیث فقالہو فحبسہ اللہ علیہم فی الحال وکنتو انا مرم مع جماعت فانفلتت منا بہیما وعجدو عنها فقلتو فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا هذا الحلام امام نبوی فرماتے ہیں میں نے اپنے آئے بہت بڑے مشایخ اور بزرگوں استادوں سے سنا کہ ان کی سواری اسی طرح ہاتھ سے نکل گئی فرماتے ہیں میرا خیال یہ وہ خچر تھا وہ اس حدیث کو پہچانتے تھے فوراً کہا اللہ نے وہی روک دی اللہ نے یہ دیکھو پکار کس کو رہے فرشتوں کو بندوں کو چلو ان کے مطابق فرشتوں کو فرشتوں کو اور وہ کہہ رہے ہیں روک کس نے دی اللہ نے یہی تو یہی کیا ہے کیوں سارے سمجھتے ہیں فرشتے خود کچھ نہیں ہیں اللہ کرواتا کرواتا اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا نبیوں ولیوں کے بارے میں اور آگے سن کنتو مرت کنتو انا فرماتے ہیں ایک بار میں بھی جماعت کے ساتھ تھا دوستوں کے ساتھ سواری ہماری چھوٹ گئی سب آجز ہو گئے پکڑی جا رہی تھی تو فرمایا مجھے یاد آیا میں نے فوراً یہ کہا یا عباد اللہ اعینونی اللہ کے بندو مدد کرو فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا حاضل کلام فرماتے ہیں اس کلام کے سوا کوئی سبب نہیں بنا تھا ہاں، وہی رک گئی اچھا یہ سارے اچھا،, اچھا،, اچھا سنو میں اس کتے سے پوچھتا ہوں اگر یہ یہودیوں کی بات ہے تو بات تو یہودیوں کی غلط ہو گئی رب کیوں روک رہا بتاؤ امام احمد نے پڑھا وہ راستے پر پہنچ گئے اور اتنے بڑے کبار محدثین جن کے گھر کے کتوں میں تم بیٹھنے کے قابل نہیں ہو حرامی بتا وہ پڑھتے ہیں تو سواری روک جاتی ہے بتا اگر یہ بات یہودیوں کی ہے تو خدا کو پورا کرنا تمہارے شیخ وظیفہ کیوں لیتے ہیں تمہارے ابن تیمیہ ابن قیم بطور وظیفہ حرامی بکواس کرتے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جتھوں نکلے جو جی، اوتھے تن کے آ ایک ایک دلیل ایسی پیش کروں کرا بھی سمجھ نہیں لگی شاہ جی اور سونا اس سے بھی اوپر بات لے جاتا ہاں لے جاؤں شاہ جی اس سے بھی اوپر لے کر یہ لیجیے لطف لیجیے بات کا مرے مجموع شاہ جی قبلہ اصل پیچھے چلتا ہوں ایک اور حوالہ جو اس نے جس سے لیے تھے اس کی اس کی طرف جاتا ہوں مجمع الزوائد نے تبرانی سے لیا بولو کیسے لیا اور اس نے بھی تبرانی کے حوالے میں ذرا بات کو سمجھ اب مجمع سوایت جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک کتنا کتنا یہ انہوں نے باپ باندھا امام نور الدین حیثی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا باپ باندھا باب ما يقول فلت دابته او اراد او اضل شيئا سواری چھوٹ جائے یا فریاد فریاد رس چاہیے مدد کے لیے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا کہے عن عتبہ بن غزوان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اضل احدكم شيئا وراد عونا وهو بارض ليس ليس بها عريس فليقل يا عباد الله عينوني فاذا لله عباد الله نراهم فقد جر ذلك امام تبرانی جو محدث ہیں جو اصل اپنی سنت کے ساتھ حدیث لکھ رہے ہیں وہ لکھ کر فرماتے ہیں وقت جرے بدال کا یہ تجربہ ہوا ہے یہ تجربہ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ایسے انہوں نے بھی یہ کی بات پر تجربہ کیا بولو اور سن میں ہو طریقے یہ حضرت پھر حضرت مسعود والی روایت اس کو کہتے ہیں وفی معروف پر انسان معروف انسان بہو اس کو ابو جالا نے پھر آگے تیسری اب بات کو سمجھنا شاہ جی کبلا ہاں۔ اب بات کو سمجھ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی راوی حضرت عتبہ بن غزوان بھی راوی حضرت ابن عباس بھی راوی اب اس خبیث کی تمہیں خیانت بتاتا ہوں بتاؤں کتے سے یہ بتا روایت میں کوئی کوئی وزا اور کذاب تو نہیں آیا صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یا انقطاع ہے یا راوی ضعیف ہے اب دو تو ملی کتے خبیش تو یہ بتا کتنی بار کتاب سلسلہ صحیحہ میں تو کہہ چکا کہ یہ روایت دو سندوں سے آ گئی اگرچہ ضعیف ہے لیکن سندا جو زیادہ ہو گئی ہیں اب کبھی ہو گئی میں پوچھتا ہوں حرامی یہ ادھر کبھی نہیں ہوئی حضرت بن صحابی کی روایت علیحدہ عبد اللہ ابن عباس کی روایت وہ اتنے صحابہ شیار میں سنتوں میں کوئی کذاب نہیں کہ ہر ساتھ موضوع جب ضعیف ہے صرف تو ظالم کا بچہ یہ تعدد تو رخ رو ادھر دیکھو آپ خود بتائیں میں سمجھانا چاہتا ہوں ترک کا مسئلہ اگر بندے ایسے ہوں بات بھول جاتی ہے ضعیف ہو جاتا ہے بندہ بات سمجھنا بات بھول جاتی ہے کوئی کمزوری اس میں ہے لیکن اگر ایک نہیں دو تین ایسے ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے آپ مان جاتے ہیں یار چلو یہ بھول گئے یہ سارے تھوڑے بھول گئے مطلب یہ مطلب ہے کہ جب ضعیف رابیوں کی حدیثیں زیادہ مل جائیں تو پھر وہ صحیح بن جاتی ہیں تو کتے جی جو سنتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو کیا حسن لکھے رہی تک بھی نہیں پہنچایا اگر پہنچ گئی ہے پہنچ گئی ہے تبھی تو وہی تو زمانے مانا ہے اگر پہنچ گئی ہے تو پھر سمجھ یہ تیری لانت ہے تجھ پر خبر تجھ پر لانت ہاں،, ہاں تیری لانت تجھ پر پڑ رہی ہے فریب مکاری سے جل پھون گیا لیکن سن لے جی، لکھ رہے ہیں امام الکار میں لکھ گئے کیا انہوں نے شرک کے ذکر بتائے ہیں تیرا باپ لکھ گیا اور پھر یہ امام نور الدین ہے تبرانی سے لے کر انہوں نے باپ اندر باپ ہوتا ہے دعویٰ حدیثیں ہوتی ہیں دلیل پہلے انہوں نے دعویٰ کیا اور حدیثیں پھر یہ لائے یہ بھی سب شرک کا سبق بتاتے رہے اور امام قبرانی تجربے کرتے رہے وہ بھی شرک کا تجربے کرتے رہے اور امام احمد بن حنبل تجربے کرتے رہے وہ بھی شرک کے کرتے رہے اگر یہ اتنے بزرگ جو ہیں اور پھر اور دیکھ کہ اللہ تعالیٰ روکتا رہا وہ بھی ایسے شرک میں روکتا رہا یہ یہ تو اچھا, اچھا۔ دیکھو بھائی وہ کہہ رہا حضرت حضرت جی جی۔ میت اور غائب کو میت اور وہ شرک ہے ایسے اچھا، فرشتے غائب ہیں کہ حاضر غائب کون ہے جو نظر نہ ایسے ہے نا غائب وہی ہوتا ہے فرشتے غائب ہیں یا حاضر حاضر بولو بولو اسی وجہ سے جب کہتے ہیں ایمان بالغیب تو فرشتے ان دیکھے ہیں اسی وجہ سے ایسے کما ہوا ہوا ہوا آمن تو بلّا ہے تو ہے اللہ کے بعد فرشتوں کو ماننا پڑتا ہے وہ ایمان ہے تو غائب ہو گئے فرشتے کے نہ ہوئے فرشتے غائب ہیں اور حدیث میں باقی فرشتے ہیں تم نہیں دو نہیں وہاں پر پھر رہے ہیں تم تم نہیں اس کا مطلب یہ نکلا مطلب ہم سے تو غائب ہے تو خدا تو حاضر ہے یا نہیں ہے یہ کتا فرشتوں پر آ کر تھر گیا میں کہتا ہوں بتا اللہ حاضر ہے یا نہیں بتا غیب کو پکارنا تو شرک تھا تو اللہ تعالی حاضر ہے وہ خود یہ کیوں نہیں کہتا مجھے پکارو کہتا فرشتوں کو پکارو بولتے اچھا، اچھا، نہیں اچھا،, اچھا اچھا ادھر دیکھ بھائی یہ کہتے ہیں غیر کو پکارنا شیرشر ان سے کہو اب لکھ دو چلو چلو فرشتوں سے مدد مانگنا اور فرشتوں کو پکارنا مدد کے لیے یہ لکھ دو یہ تو ٹھیک ہے نا لکھ دو یہ تو لکھ دو اچھا اچھا جی،, جی یہاں کی بات کرتا ہوں ان سے پوچھ جو عبادت کرتے تھے مشرقی مکہ کا وہ تو فرشتوں کی بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ قرآن چاہیے بیٹیا نے شکلان بناوٹی رکھے ہوئے آخیا پہلو تمہیں بتایا میں نے پاسے بہ کے رو رو کے گسا فٹ کھا کے رب نو آن کے رہ گئے قسمیہ کہتا ہوں بھابی دیوبندی خندیر اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں اندر سے سڑتے بڑھتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی توحید دسنی چاہیے کسی ہو جی نہیں دس سکیا رہ گیا اخیر دیکھنا ایتھے آن کے ساڈا دل نہیں بتا سبا سبا معلوم ہوا میرے بھائی مدد مانگنا پکارنا زندہ اور زندہ کو یا وفات کے کسی کسی کو بات سمجھنا میں مردے کے لفظ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے ذہن میں بیال ہے آ رہے ہیں شہدار انبیاء کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ ہے حدیث صحیح میں آ گیا ایک نہیں بیسوں حدیثوں میں آ گیا کہ زندہ ہے خصوصاً میراج کی حدیث تو صاف بتا رہی ہے وہ وہ تباہ کر رہا ہے تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے وہ بتاتی ہے اور اور حدیثیں ان فی یصلون بے شک نبی زندہ ہیں قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے نبی زندہ ہیں اور اللہ شہداء کے بارے میں فرماتا ہے ان کو مرتا مت کہو تو میں اس وجہ سے اب رک رہا ہوں مردہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں جو وفات پا چکے ہیں میں نہ فرما رہا وہ روکے اور میں کہوں میں اپنے رب کا مقابلہ بلکہ وہ کہتا تحسبن الذين ان کو گمان بھی نہ کرو ہم گمان بھی یہ گمان بھی وہاں بھی کرے اور کہے بھی وہاں بھی اللہ نے روک اب اس نے فرما دیا تمہیں شعور نہیں بس ہم یہی کہیں گے یا اللہ بالکل ہم تیری بات کے ساتھ چلتے ہیں ہم زندہ کہیں گے اور یہی کہیں گے کہ زندگی ہمیں سمجھ نہیں آتی اب وہاں بھی کہتا ہے کیسے ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کیسے زندہ ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتا کیوں ہم کہتے ہیں قرآن قرآن بات اتنا ہے زندگی ہے سمجھ سمجھ سمجھ بات یہ نہ کہے زندگی نہیں یہ کہے سمجھ سمجھ اب بولا مرے کہنا کیا ہے شعور نہیں ہمیں یہ نہیں کہنا وہ زندہ قرآن یہ بتا قرآن یہ بتا قرآن یہ بتا یہ کہو تمہیں تمہیں سمجھ یہ نہ کہنا زندہ اور اسی بات گمان مت کرو خیال اگر خیال آیا مرتے ہیں ہاں، ختم ہوا مرتے ہیں مرتے ہیں اللہ فرماتا نکال نکال خبردار میں روک رہا ہوں لا تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان خنزیروں سے پوچھ عبادت نبیوں کی بھی ہوتی تھی عبادت مدد جنوں سے بھی لیتے تھے اور مدد کے لیے فرشتوں کو بھی پکارتے تھے مشرقین مکہ جب یہ تینوں کام کرتے تھے تو نبیوں ولیوں سے جنوں سے مدد مانگنا تو شرک ہو گیا فرشتوں کی تم اجازت دے رہے ہو یہ کیا وجہ خنزیر مدد مانگنا شرک نہیں بات وہی ہے جو پہلے سمجھا چکا ہو نہ پکارنا شرک نہ مدد مانگنا شرک صرف صرف مستقل سمجھنا یہ جب تو مستقل سمجھ کر یہ سمجھے کہ یہ خود مدد کر رہا ہے اللہ کی مدد اس سے ظاہر نہیں ہو رہی ہو رہی ہو رہی تو مشرق ہے چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو چاہے فرشتہ ہو چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو چاہے ولی ہو چاہے جن جن اور اگر تو یہ سمجھے کہ ان کی مدد اپنی نہیں خدا مدد حقیقت سے ہے یہ مجاز یہ اسباب تو آلات ہیں حقیقت وہ پھر مدد مانگنا شرک شرک مدد مانگنا شرک بنیاد اب آخر دور سے پکارنا سرکار سار سار ان کے گھر کا حوالہ دے کر بات ختم ختم جلال افہام ابن قیم کی مشہور بن حسن آل سلمان کٹر خنزیر وہابی اس کی تحقیق کے ساتھ نیا نسخہ لایا ہوں اے شاہ جی کی دیکھیں ابن قیم لکھ رہا ہے الموتن الخامس والثلاثون من مواطن صلاة علیہ آخر الصلوات یا اس کو چھوڑو یہ مدد مدد مسئلہ مدد تک روک دیتا ہوں اس کو کسی اور وقت کے لیے اور احادیث مبارکہ کیونکہ پھر میں نے وہ پیچھے جانا ہے اور السلام علیکم پر کلام کرنی ہے یہ صرف میں اب ثابت کر رہا ہوں ایسے حوالہ جات سے کہ ایسے حوالہ جات سے صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ وہ سنتے دیکھتے ہیں دور سے بھی سنتے ہیں دیکھتے بھی ہیں تصرف بھی ثابت کر رہا ہوں علم بھی ثابت کرتا ہوں اور تصرف علم تصرف تو ثابت ہو گئے مدد مانگنا جائز ہو گیا بس کیونکہ علم ثابت ثابت ہو گیا سمجھ آئی اپنا ایک بتانا چاہتا ہوں حدیث پیش کر رہا ہے میرے پاس وہ کا نسخہ جو چھپا ہوا ہے نا مجبو چھیالیس سفے سے لقت پیش کر کے حدیث لکھ رہا ہے لا بیوتکم قبورا ولا قبری عیدا علی صلاتکم تبلغنی حیث کنتم کہ میری میری گھروں کو کو قبریں مت مت بناؤ بناؤ اور اور قبر عید مجھ پر درود درود پڑھو بے شک تمہاری تمہارا مجھے پہنچتا ہے تم جہاں کہیں ہو مجھے پہنچتا ہے تم کہتا ہے رواہ ابو تو حسن رواتو حسن ابن عبد الوہاب کہہ رہا ہے آخر میں جب جب اس پر تبصرہ کرتا ہے تو تبصرہ نمبر نو میں کہتا ہے فوائد ہیں اس کے اندر تو مسائل ہیں اس کے اندر تو نامہ مسئلہ آخری لکھتا ہے کون ہو صلی اللہ علیہ وسلم فی البرزخ تو اعمال امت ہی امت ہی فی صلات والسلام علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال جو ہے درود و سلام میں وہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ سب پیش ہوتے ہیں آپ پر درود و سلام میں امت کے اعمال جتنے ہیں وہ سب حضور پر پیش ہوتے ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے اب بات کو سمجھنا ذرا اس خبیص کا یہ مان ماننا کہ درود حضور پر روزانہ پیش ہوتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھنا اب جب ضرور ضرور دانا پیش ہو جاتا ہے تو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ کہہ کر درود پڑھنا یہ شرک ہے لانتی جو کہہ رہا ہے درود پڑھ رہا ہے درود تو پہنچ رہا ہے تو کہتا ہے کیوں پکار رہے ہو وہ کو سن رہے ہیں درود تو پہنچ رہا ہے یہ جی، پھر آگے بات آئے گی